ایک بہت پرانے وقت کی بات ہے ایک جوان مرد اور عورت ایک چھوٹے سے گھر میں خود سے رہتے تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی پھر ان کی تمنا تھی کہ ان کی ایک بیٹی ہو گھر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سے وہ ایک خوبصورت باغ دیکھ سکتے تھے جو پھولوں اور پودوں سے بھرا ہوا تھا باغ کے ارد گرد اونچی دیوار تھی اور کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا یہ ایک چڑیل کی ملکیت تھا جو بہت طاقت رکھتی تھی اور ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا ایک دن وہ عورت کھڑکی پر کھڑی تھی کہ اس نے ایک تازہ خوبصورت سلاد کا پتا اگا ہوا دیکھا وہ اتنا تازہ اور ہرا تھا کہ اس نے اسے کھانا چاہا اس نے اپنے خاون سے کہا یہ میری عظیم خواہش ہے کہ میں یہ سلاد کا پتا کھا سکوں مگر وہ ایک چڑیل کا ہے مہربانی کر کے کچھ کرو میں واقعی اس کو کھانا چاہتی ہوں میں اس سلاد کے پتے کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں کھاؤں گی بندہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ سلاد کا پتا کیسے حاصل کرے یہ خواہش ہر دن کے ساتھ بڑھتی گئی اور نہ جانتے ہوئے کہ وہ کچھ کیسے حاصل کریں بیوی بری طرح بیمار ہو گئی اس کے خاون نے اسے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں لا کر دی مگر اس نے انہیں کھانے سے انکار کر دیا اسے صرف سلاد کا پتا چاہیے تھا ایک رات خاون نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لیے سلاد پتا حاصل کرے گا فکر مت کرو میری پیاری میں تمہیں کچھ سلاد کا پتا لا دوں گا مگر یہ بہت خطرناک ہے اس سے پہلے کہ میری بیوی مر جائے مجھے اسے کچھ سلاد کا پتہ لا کر دینا چاہیے چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے تو جب اندھیرا ہونے ہی لگا تھا اس نے تمام بہادری اکٹھی کر کے اس اونچی ہاں؟ دیوار کو پھلانگا اور چڑیل کے باغ میں داخل ہوا پھر اس نے اجلت میں سلاد پتا مٹھی بھر کے توڑا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا بیوی نے اسے ندیدہ ہو کر کھایا اور کچھ بہتر محسوس کیا مگر ایک مٹھی بھر اس کے لیے کافی نہ تھا وہ اتنا ذائقے دار تھا کہ اس کی سلاد پتہ کھانے کی خواہش تین گنا بڑھ چکی تھی اگلے دن بندے نے پھر سے جب دوبارہ اندھیرا ہاں؟ مگر اس دفعہ اس نے دیکھا کہ چڑیل اس کا انتظار کر رہی ہے تم کیسے جرت کر سکتے ہو میرے باغ میں ایک چور کی طرح گھس کے سلاد پتہ چرانے کی تم پچھتاؤ گے او مجھے معاف کر دو میری بیگم حاملہ ہے اور اس نے آپ کا سلاد کا پتہ اپنی کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ کچھ کھانے کے لیے تڑپ رہی تھی اور یہ کہ وہ مر جائے گی اگر اسے یہ نہ مل سکا تو تم نے میری اجازت کیوں نہیں لی میں آپ سے ڈرتا تھا کہ آپ مجھے کچھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دیں گی اگر یہ سچ ہے تو میں اجازت دیتی ہوں کہ تم جتنا چاہے لے لو مگر ایک شرط پر تمہاری بیوی جو بچہ دنیا میں لے کر آئے گی وہ مجھے دینا ہوگا ہاں؟ خوف کے مارے بندے نے یہ سودا قبول کر لیا وقت گزرنے کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہوا وہ ایک بچی تھی <laughs> وہ بہت خوش تھے <laughs> جلد ہی وہ چڑیل آئی اس بچی کا نام رپنزل رکھا اور اسے ساتھ لے گئی ماں باپ کو مکمل غم میں چھوڑ کر چڑیل نے اسے ایک مینار میں بند کیا جو جنگل میں بہت دور تھا اور جس کا نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں مگر صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی جو سب سے بلندی پر تھی رپنزل وہاں بڑی ہو گئی یہ سمجھتے ہوئے کہ چڑیل ہی اس کی اصل ماں ہے وہ جوں جون بڑی ہوتی گئی اس کے سنہرے بال لمبے سے لمبے ہوتے چلے گئے چڑیل کو یہ احساس ہوا کہ رپنزل کے بالوں میں جادوئی شفایابی قوتیں ہیں تو وہ کبھی اس کے بال نہیں کاٹے گی جب چڑیل اندر داخل ہونا چاہتی تو وہ نیچے کھڑی ہو جاتی اور آواز دیتی ریپونسل ریپونسل او اپنے بال نیچے میری طرف کرو یہ تمہاری ماں ہے پیاری رپنزل کے شاندار لمبے بال تھے بنے ہوئے سونے کی طرح بہترین جب وہ چڑیل کی آواز سنتی تو اپنے لمبے بال کھڑکی سے باہر زمین پر لٹکا دیتی اور چڑیل اس کے بالوں کی مدد سے اوپر چڑھ جاتی رپنزل جب بڑی ہوئی تو اس نے گھر سے باہر نکل کے باہر کی دنیا دیکھنا چاہی لیکن چڑیل نے اس کو بتایا کہ باہر کی دنیا بہت ظالم اور کمینی ہے اور یہ کہ لوگ اسے مار ڈالیں گے اگر وہ باہر نکلی میں تمہیں یہاں لائی ہوں تاکہ تم محفوظ رہ سکو رپنسل جب سولہ برس کی ہوئی تو وہ اپنی سالگرہ کے لیے باہر نکلنے کے لیے بیتاب تھی امی کیا میں کچھ سوچ رہی تھی کیا بات ہے میں سولہ کی ہو گئی ہوں میں اب اتنی بڑی ہوں کہ اپنی سالگرہ کے لیے مینار چھوڑ سکوں کیا کبھی نہیں میں شہر کے بارے میں پڑھتی رہتی ہوں اور وہ بہت کمال کا لگتا ہے تمام لوگ تمام کھانے روشنیاں اور سب کچھ نہیں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے تم یہاں بہت محفوظ ہو مہربانی امی بہت سی کمال چیزیں کر سکتی ہوں اتنا کچھ سیکھ سکتی ہوں اور بہت کچھ دیکھ سکتی ہوں ریپونسل میں نے بولا نا نہیں میں خود کو وہاں سنبھال سکتی ہوں میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں اپنے آپ کو دیکھو تم کتنی بدھو ہو میں نہیں چاہتی لوگ تمہارا فائدہ اٹھائیں میں بدھو نہیں ہوں تم یہ مینار کبھی نہیں چھوڑ رہی کبھی بھی میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں بس ایک دفعہ جا کر شہر دیکھنا چاہتی ہوں میری خواہش ہے کہ مجھے بس وہاں لے جائیں ایک یا دو سال بیت گئے یہ ہوا کہ ایک شہزادہ جنگل میں سے گزرا اور اس نے کسی کو گاتے ہوئے سنا وہ جب مینار کے پاس پہنچا اس نے اتنا خوبصورت گانا سنا کہ وہ سننے کے لیے رک گیا یہ رپنزل تھی جو وقت گزارنے کے لیے اپنی میٹھی آواز سے گا رہی تھی شہزادہ اوپر چڑھ کے اس تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس نے مینار میں دروازہ ڈھونڈنا چاہا مگر اسے کچھ نہ ملا وہ واپس گھر کو چلا گیا مگر اس گانے نے اس کے دل کو اتنا چھوا کہ وہ ہر روز جنگل آتا اور اسے سنتا ایک ایک دن جب وہ درخت کے پیچھے کھڑا تھا اس نے چڑیل کو آتے دیکھا اور یہ کہتے سنا ریپونسل ریپونسل اپنے بال نیچے گراؤ یہ تمہاری ماں ہے پیاری پھر رپنزل نے اپنے سنہرے والوں کا جوڑا نیچے لٹکایا اور اس پر چڑھ کر اس تک پہنچ گئی وہ اگر یہ سیڑھی مینار تک جاتی ہے تو مجھے کبھی اپنی قسمت آزما لینی چاہیے اور اگلے دن جب اندھیرا ہونے لگا وہ مینار پر گیا اور آواز دینے لگا او اپنے بال نیچے گراؤ یہ تمہاری ماں ہے پیاری بال نیچے گرے اور شہزادہ ان سے اوپر چڑھ گیا بہت زیادہ گھبرا گئی جب اس نے ایک مرد دیکھا جو پہلے کبھی اوپر نہیں آیا تھا تم کون ہو میں شہزادہ ہوں تم یہاں کیسے آئے شہزادے نے اس کو بتایا کہ اس کا دل اس کی گائیگی نے اتنا چھوا کہ وہ گانے والے کو دیکھے بنا رہ نہ سکا رپنزل کا خوف ختم ہوا اور شہزادہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اس اس نے سے سے پوچھا کیا تم مجھ شادی کرو گی رپنزل کیا تم میری بیوی بنو گی رپنزل نے خود سے سوچا وہ امی کے بجائے مجھے چاہے گا شہر بھی لے کر جائے گا اور مجھے باہر کی دنیا دکھائے گا اس نے ہاں کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا مگر میں نہیں چاندی کے نیچے کیسے اتروں اگر میں نے اپنے بال نیچے کیے تو میں خود کیسے باہر نکلوں گی ٹھیک ہے میں کچھ سوچوں گا اور کل یہاں واپس لوٹوں گا اور پھر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا جب شہزادہ مینار سے نیچے اتر رہا تھا تو چڑیل نے یہ سب دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئی کہ کچھ چل رہا ہے ریپونسل اور بال نیچے یہ تمہاری ماں ہے پیاری تم نے یہاں سے فرار ہونے کی جرت کیسے کی میں نے تمہیں کھلایا اور بڑا کیا تم مجھے دھوکہ دینے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی اپنے غصے میں اس نے رپنزل کے خوبصورت بال پکڑے اور ایک کینچی پکڑی اور ٹک ٹک اس نے ڈالے وہ اتنی بے رحم تھی کہ اس نے رپنزل کو بہت دور ایک صحرا میں بھیج دیا دکھ سہنے کے لیے اگلی شام چڑیل نے شہزادے کے آنے کا انتظار کیا اور جب شہزادہ آیا اس نے آواز دی او oh اپنے سنہری بال نیچے کرو بھوری چڑیل نے رپنزل کے سنہرے بال نیچے لٹکائے جو اس نے کاٹ ڈالے تھے شہزادہ اوپر چڑھا تو اس نے اپنے محبوب رپنزل کی بجائے وہ چڑیل پائی جس نے اسے شیطانی نگاہوں سے دیکھا آہا تم اپنی محبوب رپنزل کے لیے آئے ہو مگر وہ خوبصورت پرندہ اب اپنے گھونسلے میں نہیں رہا تم نے اسے کھو دیا ہے تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے چڑیل نے پھر اسے مینار سے باہر پھینک دیا کانٹوں پر گرا جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ گئیں اور وہ اندھا ہو گیا وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا وہ جنگل میں آوارا گردی کرتا رہا گھاس اور جڑے کھاتے ہوئے وہ کچھ سال تک گھومتا رہا بالآخر وہ اس صحرا میں جا پہنچا جہاں اسے وہ خوبصورت آواز سنائی دی ہاں، جو اسے جانی ہاں؟ پہچانی لگی وہ پاس گیا اور اس نے کہا کیا یہ تم ہو ونزل نے اسے پہچان لیا اور رونا شروع کر دیا اس کے دو آنسو اس کی آنکھوں میں جا گرے اور وہ صاف ہو گئیں اور وہ پہلے جیسا بہتر دیکھ سکتا تھا وہ پھر واپس اس کی بادشاہت میں چلے گئے جہاں اس کا خوشی سے استقبال کیا گیا ملکہ اور بادشاہ اپنے کھوئے ہوئے شہزادے کو واپس پا کر بہت خوش تھے بعد میں سلطنت کے لوگوں نے پتہ لگایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے چڑیل نے چرایا تھا تو ریپنزل نے جانا کہ اس کے اصلی ماں باپ کون ہیں اور ان سے ملی دوسری طرف انہوں نے اسے بتایا کہ چڑیل اب مر چکی ہے اور اب وہ خوش ہیں یہ دیکھ کے کہ وہ ایک جوان خوبرو عورت بن چکی ہے اس جوڑے نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا بادشاہ نے ان کی شادی کا اعلان پوری سلطنت کی دعوت کے ساتھ کیا سلطنت روشنیوں اور خوشیوں سے جگمگائی ہر طرف موسیقی اور رقص تھا اس کے بعد وہ ہمیشہ خوش رہنے لگے